اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبان جھوٹ باندھ کرتی ہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیتی ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا